تو ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندک کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہ ہو تو کیا تمہیں ڈرناؤ